ہم میں سے کوئی لیڈری کا شوقین نہیں ہے ہم میں سے کوئی قیادت کا طلبگار نہیں ہے آج کوئی فقیر بھی ہمارے آگے کھڑا ہو کر ہماری قیادت کرے لیکن اس ملک میں اسلام نظر آئے جہاد کا تحفظ نظر آئے اس ملک میں دین کا تحفظ نظر آئے ہم اس کے پیچھے بھی چلنے کے لیے تیار ہوں گے ہماری یہ دستاریں ہمارے سروں پر ہوتی ہے لیکن اگر اللہ کی عزمت کے لیے انہیں زمین میں گرنا پڑے یہ کسی طرح بھی نہیں ہچکچاتی ہماری عزتیں کچھ نہیں ہے اللہ کی عزت سب کچھ ہے اور اے میرے رب کریم میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر تیری عزت و عزمت کے لیے تیرے جہاد کے لیے تیرے دین کے لیے ان دستاروں کو زمین پہ گرانے کا موقع آیا تو سب سے پہلی دستار مسود اظہر کی ہوگی